حضرت ابو ایوب سے روایت ہے کہ مجھے پہلے یہ روایت ابو قلابہ نے حضرت عمر بن سلامہ سے بیان کی پھر ابو قلابہ کہنے لگے کہ عمر بن رضی اللہ تعالیٰ زندہ ہیں تم ان سے مل کیوں نہیں لیتے ایوب نے کہا میں ان سے جا کر ملا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب فتح مکہ کا واقعہ ہوا تو ہر قوم نے اپنے اعلان اسلام میں ایک دوسرے سے سبقت کی کوشش کی میرے والد محترم بھی ہماری بستی والوں کے اسلام کا اعلان کرنے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے جب وہ واپس آئے تو ہم ان کے استقبال کے لیے گئے انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فلاں نماز فلاں وقت پڑھو اور فلاں نماز فلاں وقت اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک آدمی آسان کہے اور جو زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہے وہ امامت کرے سنن نسائی حدیث نمبر چھ سو سینتیس